اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو